سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے آزا کو تین تین دفعہ دھو کر وضو کیا تھا حدیث نمبر سات سو پانچ مسند احمد